الله الرحمن الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وقال تعالى فإن تاكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب صدر علي مقام قابل قدر حضرات علماء کرام مہمانان اسلام اور برادران اسلام اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہوئے دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیاب و بابراد ہونے کے لیے جس اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے وہ تین دین فطرت ہے یہ اللہ کا آخری اور کامل و مکمل دین ہے پوری انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق واضح ہدایات اور روشن تعلیمات موجود ہیں ایک طرف گھر کو آباد کرنے اور بتانے کے لیے نکاح جیسی عظیم عبادت کے و ترغیبات بیان کیے گئے ہیں اس دیوالی زندگی کو پرسکون و خوشگوار بنانے کے لیے حقوق و آداب کی تعلیم دی گئی ہے تو دوسری طرف میاں بیوی کی طبیعتوں میں جوڑ پیدا نہ ہونے کے سبب نفرت اور ناراض کی پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے حل کرنا اور کیا طریقہ اپنانا اس کی بھی رہبری کی گئی لہذا ضروری ہے ہر شادی شدہ مسلمان دیوالی حقوق و آداب کو سمجھے اور اسلام کے نظام طلاق سے بھی واقف ہو آج امت کا حال عجیب سا ہو گیا ہے ہر کوئی صرف دنیا کے نفا کے لیے سرگردہ ہے قرآن حدیث کی تعلیمات کی نہ تلاش ہے سنت و شریعت کے مطابق زندگی سنوارنے کی نہ کوئی فکر ہے شہر اسلام آج کے اس اجلا سے سالانہ کی حاضری سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے نظام طلاق کو سمجھنے کی کوشش کریں عزیز ساتھیوں ہر وقت یہ بات ہماری ذہن میں رہے کہ نکاح کوئی معمولی عمل نہیں ہے اس کے حاصل ہونے والا رشتہ کوئی وقتی رشتہ نہیں ہے بلکہ نکاح میں دوام اور ہمیش مزدور ہے ایک مرتبہ جس عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا وہ موت تک باقی رہے اسی لیے جنہیں اسلام میں بلا وجہ طلاق دینے طلاق مانگنے اور بھوکو یا طلاق کا ذریعہ بننے سے منع فرمایا اور سب ترویجیں سنائی بلا ضرورت مردوں کو طلاق دینے سے منع کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا اب طلاق شریعت میں جن چیزوں کی گنجائش رکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ رب العزت کی نظر میں طلاق ہے اسی طرح عورتوں کو بھی بنا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ ایسی عورتوں کو جنت سے معمولی کی سخت سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہوئی اسی طرح وہ لوگ جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور نفرتیں پیدا کر کے نکاح کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اس گندی حرکت کو حدیث نے بہت بڑا گنا بتایا یہاں تک کہ شیطانی کام کرنے والوں کے بارے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان اور لانتوں سے ہماری حفاظت فرمائے عام طور پر طلاق جیسی ناگوار صورت کے پیش آنے اور طلاق جیسے مضبوط عمل کے وجود میں آنے کا سبب میاں بیوی سے زیادہ ان کے ماں باپ اور گھر یا خاندان کے دوسرے افراد ہوتے ہیں اسلام یعنی شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اگر بجلی سے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو اس کو بڑا چڑھا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے بات کا بدنگ بنا دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر دیش میں آ جاتا ہے اور بیوی کی ساری دنات اور خوبیوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور نوبل طلاق تک پہنچ جاتی ہے عزیز ساتھیوں اس سلسلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہے اور طلاق کا مقبول لفظ اپنی زبان پر لانے سے پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچ لے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے ذریعے جس عورت کو ہماری شریک حیات بنایا ہے اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوگی اور کچھ خامیاں بھی ہوگی آپ کو پوری دنیا میں کوئی عورت ایسی ملنے والی نہیں ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہو کوئی خامی نہ ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ برائیاں ہی برائیاں ہو کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوگی شاعر کہتا ہے نہیں ہے چیز نکمنی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں لہذا ہمیں خوبیوں پر اچھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی سے فائدہ اٹھانا ہے قرآن و حدیث کی بھی یہی تعلیم ہے برائیوں کو نظر انداز کرو اور اچھائیوں سے فائدہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں شروع ہوں نبی معروف ہوتی ہو عورت کے ساتھ دوسری معاشرت کے پیش آؤ اگر وہ تم کو نہیں پاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ رب العزت نے اس میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہو بہرحال ہمیں ویسے خدا بندی پر راضی رہتے ہوئے عورت کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور موت تک بہت خوبی نبھاؤ کرنا ہے ایک ایپ کی وجہ سے دس خوبیوں کو نظر انداز کر دینا اور ایک ایک برائی کی وجہ سے خیر کثیر سے محروم رہنا نئے مندی کی بات ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے معذرت بڑے دکھ اور درد کی بات ہے کہ جس طلاق کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نظر میں مضبوط اور ناپسندیدہ عمل بتایا تھا بلا وجہ اس کا مطالبہ کرنے کو جنت سے معمولی اور دوری کا باعث قرار دیا تھا آج مسلمان بھی اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے گویا طلاق دینے کو ہنسی مذاق بنا لیا ہے بس بیوی سے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی عمل ہو گیا یا شوہر کی مرضی کے مطابق چلنے میں کچھ ہو گئی تو شوہر کا پہلا اور آخر طلاق ہوتا ہے شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے طلاق غصے میں آ کر فوراً دینے کی چیز نہیں ہے بلکہ بابل بدل یہ مجبوری دینے کی چیز ہے طلاق تک محبت نہ پہنچے شریعت اس کے لیے کچھ تدابیر امال بدلے مگر افسوس آج کا مسلمان اس سے نافذ اور غافل ہے ان تدابیر و امان کی نشاندہی کرتے ہوئے آیت نمبر چوبیس میں اللہ رب العزت کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ جی تو وَلِمُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر بیوی سے کچھ نافرمانی ہو جائے جن چیزوں میں شوہر کی اطاعت واجب ہے یا اس میں کمی کوتاہی اور سستی نظر آئے تو پہلے ہی مرحلے میں طلاق کی رائے اختیار کر کے معاملہ اس بات اور اس پر نہ کر دیا جائے بلکہ مسئلہ کو حل کرنے کی اور معاملہ کو سلجھانے کی پوری کوشش کی جائے قرآن نے اس سلسلے میں تین بنیادی تدابیر بتائی ہے پہلی تدبیر پڑی محبت اور نرمی سے سمجھاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں اطاعت کی ترغیب دو دویرات اور حضرات تعبیرات کے واقعات پیش کرو اگر زبانی سمجھانے سے کام نہ کرے تو قرآن نے دوسری تدبیر بتائی وہ مدوجی چند دنوں کے لیے بیوی کے ساتھ ایک بستر میں سونا اور اسے ہم بستری کرنا چھوڑ دو یہ بڑی شریفانہ تنگی ہے اور غیرت مند عورت کے لیے بڑی سخت سزا ہے اگر بیوی شریف ہے اور اس کو آپ سے محبت ہے تو وہ آپ کی بےروگی اور بستر کی جدائیگی کو برداشت نہیں کر سکے گی اور آپ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دے گی لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ چھوڑنا تمبی اور قصہ کی نیت ہے حصہ نکال اور بچہ لینے کی نیت سے نہیں ہے لہٰذا بیوی کو نہ اس کے میکے بھیجا جائے نہ گھر سے باہر کیا جائے بلکہ ایک گھر اور ایک کمرے میں رہتے ہوئے صرف چند دن میاں بیوی کا مخصوص تعلق اور ساتھ سونا چھوڑ دیا جائے اسلام اگر بیوی بڑی ضدی اور اناڑی ہے اس کو اپنی حرکت پر کوئی شرمندگی نہیں ہے تو قرآن نے تیسری تربیت بتائی کو معمولی مافتہ کی جائے اگرچہ شریعت میں بجلی پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضمون عمل کرا دیا ہے لیکن تعلقات کے خراب ہونے اور تالاب کی نوبت آنے سے بہتر یہ ہے کہ معمولی تربری سے کام ہو جائے البتہ اس سرزنش میں دو باتوں کی رعایت ضروری ہے ایک یہ کہ بیوی سے واقعی کوئی قابل سرزنش خیر واقع ہوا ہو دوسرا یہ کہ سرزنش بہت ہی معمولی ہو تکلیف سے نہ ہو نہ جسم نہ جسم پر نہ نشان پڑے عباس رضی اللہ تعالیٰ عموما سے ہے کہ سے مارا جائے تو یہ مارنا نہیں ہے بلکہ احساس دلانا ہے اگر ان تدابیر کو اپنانے سے دلی کا رویہ اچھا ہو جائے اور رہن سہن میں کچھ تبدیلی آ جائے تو اللہ تعالیٰ عورتوں کی سفارش کرتے ہوئے شوہر کو حکم ان کے پیچھے مت کر وہ بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے مسئلہ کو آسان فرما دیا اور بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے مسئلہ کو آسان فرما دیا اور طلاق کی نوبت آنے سے حفاظت فرمائی معذرت تعمیر کرام مذکورہ تین تدابیر کو اپنانے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو بلکہ کشیدگی اور ناراضگی بڑھتی جائے تو یہ اس بات کی ذریع ہے کہ معاملہ میاں بیوی کے قابو سے نکل چکا ہے تو آپس میں اس کو حل کرنے سے قابل ہے تو قرآن نے چوتھا حکم دیا بھائی پھر تم شکو نہیں تو آج حکم امی کا ہی وہ حکم امی کا ہی ریلا اس ان لوگوں کا نالیمن فبیر ہو قرآن جی کلام رب العالمین کی جامعت پر قرآن مقدس کی پیاری تعلیمات پر میاں بیوی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کیسے پیارے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ بیوی کے خاندان کے معذب اور سمجھدار لوگ کیے جائے جو پورے معاملہ کی تحقیق کرے اور کوئی مؤثر ہاں نکال کر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرے اگر وہ اخلاق اور نیک نیتی کے ساتھ کوشش کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو ملا دیں گے فضائل اسلام شریعت نے بدلنے مجبوری آخری مرحلے میں تلاش دینے کی اجازت دی ہے لیکن طلاق دینے کا صحیح طریقہ بھی بتایا ہے آج کل معاشرے میں جذبات کے بہاؤ میں آ کر طلاق دینا تو آتا ہے لیکن کس طرح دینی چاہیے کب دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے نہ اس کو سمجھا پر نہ سمجھنے کی کوشش کی حالانکہ اللہ رب العزت نے طلاق کے متعلق پوری ایک صورت اتاری ہے عزیز ساتھیوں آئیے ذرا مختصر اور آسان انداز میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ اور طلاق دینے کی ناجائز شکلیں سمجھنے کی کوشش کرے جائے مجبوری اگر طلاق دینے کی نوبت آئے تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے ایک ساتھ دو یا تین طلاقیں نہ دی جائے پارٹی کی حالت میں دی جائے ناپا کے یعنی حیض کی حالت میں نہ دی جائے ایسی پارٹی میں دی جائے جس پارٹی میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو ذرا سوچیے اگر واقعی بند دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو آج کل معاشرے میں کتنے افراد ایسے ہیں جو اس طرح قیود کی ریاض کے ساتھ طلاق دیتے ہیں بعض لوگ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک تین طلاق نہ دی جائے طلاق واقع نہیں ہوگی یہ ان کی جہالت اور ناکاری اور اسلامی تعلیمات سے کی علامت ہے حضرت کرام اور نے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ یعنی کے حرام ہے یعنی کے بعد جو خون آتا ہے وہ نیا کے بھی طلاق دینا حرام ہے جس پارٹی میں بیوی سے ایک مرتبہ بھی صحبت کر چکا ہو اس پارٹی میں بھی طلاق دینا حرام ہے ایک ساتھ دو طلاقیں دینا بھی حرام ہے اور ایک ساتھ تین طلاقیں دینا بھی حرام ہے حضرات معاشرے کو نظر ڈالیے آج کل معاشرے میں جو صلاحیت دی جاتی ہے وہ مجبوری دی جاتی ہے یا جذبات کے بہاؤ دی جاتی ہے اگر بدل کے مجبوری دی جاتی ہے تو طرح کو جو صحیح طریقہ بتایا اس کے مطابق دی جاتی ہے یا پانچ حرام شکلیں جو بیان کی گئی اس پر عمل کر کے دنیا اور دونوں کو برباد کیا جا رہا ہے کران آئیے تین طلاق کے نقصانات اور وبا کا بھی مختصر مذاکرات کرتے چلے تین طرح کے شریعت مظاہرہ کا ایک حصہ ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو تین طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی شری حرارہ کے بغیر دوبارہ نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا البتہ ایک ساتھ تین طرح کے دینا شریعت میں حرام اور نہایت گمبھیر جرم ہے حدیث پاک میں اس کو کتاب اللہ کے ساتھ سروا کرنے کے برابر کرا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سب ناراضگی اور غصہ کا اظہار فرمایا ہے اور ہر یا سپریم کورٹ کے کہتے نے تین طرح کو منظور اور غیر مؤثر قرار دیتا ہوئے معاملہ کو اور مشکل بنا دیا ہے اللہ نہ کرے شریعت متحرہ کا پتا ہی ہے کہ طلاق واقع ہو گئی اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور کے قانونی دباؤ میں آ کر شوہر بیوی کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور ہوگا جبکہ شریعت کے کے فیصلے مطابق بیوی شوہر کے لیے اجنبیہ بن چکی ہے دونوں کا ساتھ میں رہنا باتیں کرنا ایک دوسرے کو دیکھنا میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا سب حرام ہے اگر اس زمانے کی صحبت سے اولاد پیدا ہوئی تو ناجائز اور میں اولاد ہوگی ذرا سوچیے معاملہ کہاں تک پہنچے گا ابھی اور دنیا بھر آم لوگ دنیا والا پھر دونوں برباد ہو جائے گا لہٰذا میں صبر مولانا محمد عمران صاحب کی اجازت سے اسٹیج پر افروز کرام کی موجودگی میں پورے مجمع سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے اس اجلاس میں پکا ادارہ کرو اور دو زبان اس کا اظہار کرو کہ ایک طلاق ابھی نہیں اور تین طلاق کبھی نہیں بلکہ تلاش ہی کو تین تلاق دے دو اور آئندہ جب کبھی طلاق دینے کی نوبت آئے تو بڑوں سے مذاکرہ کرو علماء کرام سے مشورہ لو قرآن حدیث کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرو الحمد کروا العالمین